تاکہ گزر چکے من قبل رسول ان سے پہلے رسول افا ماتا کیا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں ان قلب تم پھر جاؤ گے تم اعلیٰ آقابکم اوپر اپنی ایڑیوں کے ومن ينقلب على کے اور جو شخص پھر گیا اوپر اپنی ایڑیوں کے علاح پس ہرگز نہ تکلیف دے سکے گا اللہ کو کچھ بھی واسائی گرین اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو كان لنفس اور نہیں ہے واسطے کسی نفس کے ان تموتا یہ کہ مر جائے اللہ اللہ مگر ساتھ اللہ کے حکم کے کتاب یہ لکھت ہے وقت والی ثواب دنیا اور جو شخص ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا نوتے ہی منہا دے دیں گے ہم اس کو منہا اس سے معیور ثواب الآخرت اور جو شخص ارادہ کرے آخرت کے ثواب کا آخرت کے بدلے کا نوتے ہی منہا دیں گے ہم اس کو اس سے واسا نجز شاکرین اور ہم قریب بدلہ دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو وَقَعَيِّم مِّن نَبِيٍ اور کتنے ہی نبی قاتل معاہو لڑے ہیں نبی کے ساتھ ہو کر ربی یون کثیر رب والے زیادہ فما وہنو فسنا سستی کی انہوں نے لما صوابہ واسطے اس کے جو پہنچا ان کو اللہ کی راہ میں وما غوف اور نہ کمزوری دکھائی ومستقان اور نہ دبے واللہ یحب الصابرین اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو وما کان قولہم اور نہیں تھی بات ان کی اللہ ان قالو مگر یہ کہ کہا انہوں نے رب لنا اے رب ہمارے بخش دے تو ہم کو ذنوبنا بنا ہمارے و اشرافنا اور زیادتی ہماری فی امرنا بیچ ہمارے کام کے وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ تو ہمارے قدموں کو ون اور مدد کر تو ہماری اوپر کافروں کی قوم کے پاتا ہوں اللہ پھر دیا ان کو اللہ نے بدلا دنیا کا وہ حسن ثواب الاخرہ اور اچھا ہے بدلا آخرت کا واللہ یحب المخصنین اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو وما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے ان آیتوں کے شان نزول کا تعلق بھی جنگ عہد کے ساتھ ہے جنگ عہد کے بارے میں پہلی بات گزر چکی ہے مسلمان تعداد میں تھوڑے مشرقین تعداد میں زیادہ پھر عبداللہ بن رئیس المنافقین اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا تو مسلمانوں کی تعداد اور کم ہو گئی کل تعداد مسلمانوں کی رہ گئی سات سو بالمقابل کافوں کی تعداد ہے تین ہزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ذات ہی غزوہ عہد کے موقع پر میدان عہد میں صف بندی کی یہ میمنا ہے یہ میسرا ہے یہ قلب ہے یہ ساکہ ہے اس طریقے پر صحابہ کرام کی سب بندی کر کے جب مقابلہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے اتنی جرت اتنی بہادری کے ساتھ باوجود کے مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ گھوڑے ہیں لیکن اتنی ثابت قدمی کے ساتھ مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا کافر تتر بتر ہو گئے کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے ادھر اللہ کی مدد نازل ہو گئی کافروں کو شپس کافر بھاگ گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر پچاس صحابیوں کو مقرر فرمایا تھا جن کے امیر تھے عبداللہ بن جوبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ جب تک میں تمہارے پاس آدمی نہ بھیجوں ہمیں فتح ہو یا شکست ہو کسی حال میں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اب جب کافروں کو شکست ہو گئی صحابی کہتے ہیں کہ ہندا اور اس طرح کی جو دوسری عورتیں تھیں یہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی اور اس طرح کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے پنڈلیوں سے بھی اوپر کی ہوئی وہ بھاگتی ہیں ادھر جب ان پچاس صحابہ نے یہ دیکھا کہ جنگ وہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی انہوں نے کہا کہ آپ فتح ہو گئی مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی جاتے ہیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے امیر تھے انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کی بات کو تو یاد رکھو کہ اگر کافر ہمیں ہماری تکہ بوٹی کریں اس وقت جب تک کہ میں اپنا آدمی نہ بھیجوں اس جگہ کو نہ چھوڑنا انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ضرور جائیں گے دس صحابی یا گیارہ صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سمیت یہ گیارہ صحابی وہاں جمے رہے تیر اندازی کرتے رہے ادھر سے خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ کافروں کے لشکر کے قصے پر امیر تھے خالد ابن ولید نے جب دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے تو ڈھائی سو گھوڑے سواروں کو لے کر کے پیچھے سے حملہ کیا ان دس گیارہ صحابہ سے جتنا ہو سکا انہوں نے مقابلہ کیا لیکن یہ دس گیارہ صحابی وہاں شہید ہو گئے خالد ابن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا مسلمان غفلت میں تھے ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا غفلت میں تھے ادھر خالد ابن ولید نے حملہ کیا ادھر سے جو مشرقین کی فوجیں بھاگ رہی تھیں وہ آگے سے گئی واپس ہو گئے اب مسلمان درمیان میں پھنس گئے ادھر سے ان گھوڑے سواروں نے حملہ کر دیا اور آگے سے جو پیدل جا رہے تھے انہوں نے حملہ کر دیا ایک بڑا کافر بڑا مشرق اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا اتنے میں ایک کافر آیا عبداللہ بن کمیہ اور ایک روایت میں کسی اور کا نام بھی آتا ہے عبداللہ بن کمیہ آیا اس نے ایک بڑا پتھر مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آپ کا آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے آپ کا چہرہ انور لہو لوہان ہو گیا عبداللہ بن کمیجہ اس نے حملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے لیکن سامنے آ گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا مصعب بن عمیر نے مقابلہ کیا لیکن عبداللہ بن کمیہ نے مصب بن عمیر کو شہید کر دیا جب مصب بن عمیر شہید ہوئے جھنڈا گر گیا تو عبداللہ بن قمیہ نے شور مچایا خبردار قتل تو محمد ان نے محمد کو قتل کر دیا اس نے یہ آواز لگائی ادھر سے شیطان نے اس آواز کو اور زیادہ ابھارا ابھار کر کے یہ کہا اللہ ان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے جب یہ آواز مسلمانوں کے کانوں تک پہنچی تو مسلمان گھبرا گئے بڑے بڑے جو بہادر مسلمان تھے وہ بھی گھبرا گئے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کہ جی اب ہم لڑائی کر کے کیا کریں گے جب محمد الرسول اللہ ہی نہیں رہے تو اب ہم لڑائی کر کے کیا کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ایک گڑھے کے اندر گر گئے ایک گڑھے کے اندر گر گئے مسلمانوں کو جب رسول اللہ کا وجود نظر نہ آیا تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے عمر فاروق جیسے صحابی یہ بھی کمزور ہو گئے یہ سارا معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ ہوش آیا طاقت آئی تو آپ نے آواز کی الیہ عباد اللہ میری طرف وہ اللہ کے بندو آنا رسول اللہ میں اللہ کا رسول حضرت کا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ کو پہچان لیا باقی سارے لشکر کے لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے صرف پندرہ آدمی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان پندرہ آدمیوں میں آٹھ مہاجر تھے اور سات انصاری تھے ان مہاجرین میں ابو بکر صدیق بھی تھے ان مہاجرین میں عمر فاروق بھی تھے علی ابن ابی طالب بھی تھے یہ پندرہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب شیطان نے یہ آواز لگائی مسلمان کمزور ہو گئے ایک صحابی اٹھے ان کا نام تھا انس بن نظر یہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نظر نے کہا او لوگو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ان رب محمد لم یقتل محمد کا رب تو قتل نہیں ہوا قاتلو علی ما قاتل علیہ فقتل تم بھی اس مشن پر لڑو جس مشن پر اللہ کے پیغمبر لڑتے ہوئے شہید ہوئے اللہ تو ابھی زندہ ہے محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اگر شہید بھی ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا کافروں کے اندر گھس گئے اور بہت سارے کافروں کو قتل کیا بہت سارے کافروں کو قتل کیا کہ حضرت انس بن نظر خود شہید ہوئے بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی لاشوں کو اٹھایا فرمایا انس بن نظر کو بھی تلاش کرو انس بن نظر کو کوئی پہچان نہ سکا کیونکہ ان کے جسم پر تیر تلوار نیزے کے چوراسی زخم تھے ان کے بدن پر چوراسی زخم تھے شہید ہو گئے جب صحابہ کرام اتنی اس کمزوری کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے بطور تمبی کے فرمایا کہ ایمان والو وما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہے وہ اللہ تو نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے اللہ نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے کیوں اس لیے کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو موت سے مستثنا ہے باقی جتنی بھی دنیا ہے انسان ہے جن ہیں فرشتے ہیں جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کے اوپر موت آئے گی موت آئے گی ماں محمد اللہ رسول وہ تو اللہ کے رسول ہیں قاد خالت من قبل رسول گزر چکے اس سے پہلے رسول تو کیا یوں ہوا کہ جب نبی فوت ہو گئے تو نبی کے ماننے والوں نے نبی کے دین کو چھوڑ دیا نبی کی وفات کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا دین بدل دیا نبی کی وفات کے ساتھ دین باطل نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ لوگ اس دین پہ اور زیادہ پکے ہو جاتے ہیں کا دخالت من قبل رسول دیکھو اس سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار علیہ السلام دنیا کے اندر آئے کا حالت لیکن سارے کے سارے حالت دنیا سے چلے گئے دنیا کے اندر ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا آفا ان ماتا کہ اگر وہ فوت ہو جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں او قتلا یا میدان جنگ کے اندر قتل کر دیے جائیں ان کالب تم اعلیٰ آقاب جملہ استفام میں نکاری کا ہے کیا پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر دین چھوڑ دو گی نانا دین ایسی چیز نہیں کہ نبی کی وفات کے بعد دین کو چھوڑ دیا جائے اور جب حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور عمر فاروق نے کہا جس آدمی نے یہ کہا کہ ان نہ قد ماتا اگر بونوں کا ہوں جو آدمی بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں تو جی کیا ہوا محمد الرسول اللہ کی وفات تو ہو گئی عمر فاروق کبھی تو کہتے ہیں ان پر اتنا حال تاری یہ ہے رسول اللہ کی محبت کا مکان یہ رسول اللہ کی محبت کا مکان وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسا علیہ السلام چالیس دن کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس چلے گئے واپس آ جائیں گے اب کوئی بول تو نہیں سکتا کیونکہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے عمر کو سارے جانتے بھی ہیں لیکن ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا ابو بکر صدیق آئے سب سے پہلے تو آ کر کے ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ دیا اور یہ کہا لا یجمع اللہ اللہ علیہ کا پر دو موتیں تو جمع نہیں کرے گا امل تلتی وہ موت جو اللہ نے آپ پر لکھی ہے فقط متحا وہ تو آپ فوت ہو چکے اب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عمر فاروق کو خطاب کیا عمر فاروق کو کہا جا لیکن عمر فاروق کہاں ٹھہرتے ہیں وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں ابو بکر صدیق نے خطبہ پڑھا خطبہ پڑھا ابو بکر صدیق نے جو خطبہ پڑھا بخاری کے اندر متعدد جگہوں کے اندر وہ خطبہ آتا ہے ابو بکر صدیق نے کہا من کان یا بدھ محمد فعم محمدن قدمات کہ جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو قدمات وہ فوت ہو چکے ومن کان اللہ اللہ حی اللہ یمود اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تھا اللہ زندہ ہے لا یموت وہ کبھی مرے گا نہیں ابو بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد اللہ رسول آخر تک دوسری آیت ان کا و ان میتون یہ آیت پڑی عمر فاروق اب اپنے ہوش میں آئے کہنے لگے راہم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر پر رحم کرے میرے ذہن سے تو یہ آیت ہی نکل چکی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے یا نازل نہیں ہوئی اللہ نے ایمان والوں کے اس استباعات کو دور فرمایا کہ نبی پر موت آ سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نبی پر موت نہیں آتی نہ جی نبی پر بھی موت آتی ہے خالت من قبل رسول افا اماتا او قتلا کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کی ان کالب تم اعلیٰ کا کم پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر وہ معین کالب اعلیٰ کے بہ جو پھر گیا اپنی ایڑیوں پر فلاں یزر اللہ شہ تو ہر گر نہ تکلیف دے سکے گا اللہ کو کچھ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ حقیقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو کچھ لوگ بے دین بن جائیں گے اور وہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا مرتدین کا انہوں نے کہا لا نودی ما نودی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو زکوٰۃ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے اب ہم وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کریں گے کیونکہ زکوٰۃ خاص تھی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اب رسول اللہ کی ذات دنیا کے اندر باقی نہیں رہی تو زکوٰۃ نہیں دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اللہ نے اشارہ کیا ان کالب تم اعلیٰ کالی بالا کے بہ اور جو پھر گیا اپنی ایڑیوں پر اللہ کا تو کچھ بگاڑے گا نہیں واسا یجز اللہ شاکرین اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشاکرین ان میں سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے کہ ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کو ایسا سنبھالا ایسا سنبھالا اور پھر علی ابن ابی طالب کہنے لگے کہ امیر الشاکرین ابو بکر ہے ظاہر ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا کام کرتے تو بعد میں دین کا کام کون کرتا بعد میں دین کا کام کون کرتا دین کے کام کے لیے اللہ نے انہی لوگوں کو منتخب کیا واسا یز اللہ شاہ کے لیے یہ تو اجمالاً جنگ عہد کا واقعہ اس پورے واقعے کو ذہن کے اندر رکھیں کیونکہ آگے بہت سارے مسائل اسی کے اوپر آئیں گے وہ ماکان علی نفسن انتموتا اللہ بزن اللہ موت سے ڈر کر کے جہاد سے بھاگو نہیں کہ جی جہاں کے اندر جائیں گے تو مر جائیں گے فرمایا وہ ماں کان علی اللہ بزن اللہ نہیں لائے کے واسطے کسی نفس کے وہ مر جائے اللہ اللہ بزن مگر ساتھ اللہ کے حکم کے کہ جب تک اللہ مالاک الموت کو اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک وہ مالاک الموت اس کی روح کو قبض نہ کرے گا کتابم یہ کتاب ہے ایک لکھت ہے معجلہ وقت والی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے چاہے وہ جہاد کے اندر ہو چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے وہ دریا کے اندر ہو چاہے وہ خشکی کے اندر ہو اللہ نے وقت مقرر کر دیا اس وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی اور اس کی زندہ مثال مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید جب مسلمان ہوئے تو ایسے مسلمان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سیف اللہ کا اللہ کی تلوار اللہ کی تلوار لیکن ان کے جسم پر کہتے چار انگلیوں کی جگہ خالی نہیں تھی کہ جہاں تیر کا تلوار کا نیزے کا پتھر کا کوئی زخم نہ ہو یعنی سر سے لے کے پیروں تک چار انگلیوں کی جگہ خالی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو لیکن ان کی موت آئی اپنے بستر پر حضرت خالد ابن ولید فرمایا کرتے تھے کہ میری اس موت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ جہاد کے اندر گئے تو مارے جائیں گے فرمایا میرا حال دیکھو جسم میرا تو زخموں سے چور ہے لیکن موت میری کہاں بستر پہ آ رہی ہے ثواب جو شخص ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا ہی کہ جو آدمی صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہے مال غنیمت مل جائے ہم وہ بھی اس کو دے دیں گے وہ میور ثواب الخرت اور جو ارادہ کرے آخرت کے ثواب کا بدلے کا نوتے ہی منا دے گیا اس کو ملا اس سے کہ جو آخرت کا یعنی اعلائے کلیمت اللہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے نہ مال غنیمت اور نہ ملک گیری کوئی نہیں اللہ کی رضا مراد ہے فرمایا میور ثواب اللہ آخرت نوت ہی میں نہ واسا شاکرین ان قریب بدلا دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو کہ جو آدمی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے اور اللہ اپنے انعامات اس بندے پہ انعامات کی بارش برسائیں گے جنت تو ہے ہی ہے لیکن جنت کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس بندے پر انعامات کی بارشیں برسائیں گے اے دیکھو من نبی جن بطور تشجیح کے بطور تشریح کے شجاعت دلانے کے لیے فرمایا اے عہد کے اندر تم نے اتنی کمزوری دکھائی من نبی جن کتنے ہی نبی قاتل معاہو لڑے ہیں نبی کے ساتھ ہو کر کے ربی یون کثیر رب والے زیادہ کہ جو حقیقت نبی کے فرما بردار تھے مخلص تھے نبی کے ساتھ ہو کر کے لڑتے رہے لڑتے رہے قتل ہوتے رہے فما وہانو نہیں سستی کی انہوں نے وان کمزوری سستی لما اصابہم فی سبیل اللہ اس وجہ سے کہ ان کو پہنچا اللہ کی راہ میں کہ جو مسائب و مشکلات ان کو اللہ کی راہ میں آئے اس وجہ سے انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا وما ضعف اور نہ کمزور ہوئے وہ مستقانو نہ دبے کمزوری کہ جس طرح بعض منافقوں نے کہا تھا کہ جی ابو سفیان کو تلاش کرو ابو سفیان وہ اس کو عبداللہ بن ابئی کو تلاش کرو کہ ابو سفیان کے سامنے ہماری سفارش کرے کہ وہ ہمیں امان دے دے مستقانو دبے نہیں ہے انہوں نے نہ صلح کی درخواست کی اور نہ انہوں نے ان کے سامنے آجزی کا مظاہرہ کیا واللہ یحب الصابرین اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو کہ جو آدمی اس طرح کا صابر ہوگا اللہ کا محبوب بن جائے گا اللہ محب ہوگا اور وہ بندہ محبوب ہوگا اتنا اونچا مقام اللہ نے دے دیا کہ جہاد کے اندر ثابت قدم آدمی کو اللہ اتنا اونچا درجہ دیتے ہیں کہ اللہ محبت کرنے والا ہوتا ہے یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے ماں کا نولاؤں اتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی پہلی حدیث میں نے سنائی تھی صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ کافر ہمیں بڑی تکلیفیں دیتے ہیں فرمایا تمہیں کیا تکلیفیں ہوئیں تکلیفیں ان لوگوں کو ہوئیں کہ وقت کے بادشاہ نے کہا میری عبادت کرو انہوں نے کہا نہیں کرتے اس بادشاہ نے لوہے کی کنگیاں بنوا کر کے ان کے گوشت کے اندر پیوست کر کے کنگیوں کو ایسا پھیرا کہ گوشت کو چیر کر کے وہ کنگی ہڈی تک پہنچ گئی لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو اس حال میں بھی نہیں چھوڑا پھر اس کافر بادشاہ نے ایک مومن کو کھڑا کر کے اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کر کے چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیے لیکن پھر بھی اللہ کے جو نیک بندے تھے اللہ والے تھے انہوں نے کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں اور بڑے عذاب آئے ان عذابوں کے وقت انہوں نے کیا کہا وما کا نولا ہوں اللہ ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب بخش دے تو ہم کو گناہ ہمارے یا لم آدمی انسان ہے بتقاضا بشریت گناہ ہو جاتا ہے یا اللہ ہمیں بخش دے وہ اصراف امرنا یا اللہ ہم سے ہمارے معاملات کے اندر کوئی زیادتی ہوگی یا اللہ معاف فرما دے وثبت اقدامنا وانصرنا اقدام القوم علل یا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ کہ ہم کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی سے قائم رہیں بے دینوں کے مقابلے میں ثابت قدمی سے رہیں موجودہ دور کے اندر یہ دعا ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے اور زیادہ کرنی چاہیے کیوں اس واسطے کر کے کہ ہمارے حالات ایسے بن گئے قدم ڈگمگا رہے ہیں قدم ڈگمگا رہے ہیں تھوڑی جیسی تکلیف آئی ادھر بھاگ گیا ادھر بھاگ گیا اور دین کو ہی سرے سے چھوڑ دیا نانا یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمارے گناہ کو بھی معاف فرما اور ہماری زیادتیوں سے بھی درگزر فرما و سبت اقدام ون سننا القوم فرین یا اللہ ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ سرن ولا تنصر علینا اللہ سرن علامن غلب علینا اللہ لا تسلط علینا من لا یرحمنا یہ دعائیں اللہ کے نبی نے اس لیے کی تاکہ امت والے لوگ یہ دعائیں پڑھتے رہیں جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ ثوابت دنیا پھر دیا اللہ نے ان کو بدلا دنیا کا چھوڑ دنیا دنیا کو ہے کیا وہ حسن ثواب الآخرہ اچھا ہے بدلہ آخرت کا کہ آخرت میں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اللہ کی جنت بھی نصیب ہوگی اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی واللہ اللہ ایسے محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے محسن آدمی بھی اللہ کا محبوب ہے اور صابر آدمی بھی اللہ کا محبوب ہے اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو انہی طریقوں کو اختیار کرو گے تو اللہ کی محبت کے اخبار بن جاؤ گے اللہ الحمد اللهم اللهم اللهم اللهم استر اللہ صلی اللہ خبری محمد